السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فائیو زیرو تھری یہ ایک اصلاحی سبق ہے بہت اہم سبق ہے آدم علیہ السلام سے جنت میں چوک ہوئی تو اللہ تعالی نے دنیا میں بھیج دیا یہ ذہن میں رکھنا کہ اس امت کے ہماری خصوصیت اتنی بڑی ہے کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں لیکن اللہ ہمارے ایبو پر پردے ڈالتا ہے ہم رات کی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے ہم جانتے ہیں لیکن ہمارے ایبو پر اللہ نے پورا پردہ ڈال دیا یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اتنا اللہ نے کرم کیا حدیث قدسے میں کہتے ہیں اے میرے بندے میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے کھیل کود کے ساتھ زندگی مت گزار اے میرے بندے مجھے تج سے محبت ہے یعنی اللہ خود اعلان کرتا ہے کہ مجھے تج سے محبت ہے کتنی بڑی چیز ہے اس لیے ہم سے چوک ہو جائے گنا ہو جائے بے شک ہوتے ہیں فوراً معافی مانگ لیجئے فوراً آدمی سے گناہ ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو گناہ کا لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو روک دیا جاتا ہے ابھی مت لکھ ابھی ٹھہر ہو سکتا ہے معافی مانگ لے گناہ ہونے کے بعد فوراً معافی مانگ لو تو گناہ کو اللہ تعالیٰ فوراً معاف بھی کر دیتا ہے اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے رات کو ماں باپ بھی اپنا دروازہ بند کر دیتے ہیں لیکن اللہ اپنا دروازہ بند نہیں کرتا رات کو دن کو اللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے ہمارے سامنے یہ حدیث کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پھیلاتا ہے اے میرے بندے دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے اور رات کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں پھر رات میں اللہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے او دن کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں ارے اتنا بڑا کریم ہے کہ جیسے مثال دے رہا ہوں فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی اب ظہر کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے جب ظہر کا وقت آئے گا پھر اللہ کا حکم متوجہ ہوگا اور ہم اس حال میں ہوں گے کہ نماز پڑھ سکیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم متوجہ ہوگا دیکھو کتنا کریم ہے یعنی چوبیس گھنٹے کی نمازیں ایک دم سے فرض نہیں ہوتی ٹائم آوے اور ہم اس حال میں ہو زہر کی نماز پڑھ لی اب اثر کی نماز ابھی فرض نہیں ہم پر اثر کا وقت داخل ہوا ہم اس حال میں ہیں کہ نماز پڑھ سکیں اب اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا نماز پڑھو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے میں نے تو کل کی نمازیں بھی تجھ پر فرض نہیں کی اور تو سو سو سال روزی کی فکر میں پڑ گیا کہتے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے سات آسمان بنائے میں نہیں تھکا سات زمینیں بنائی میں نہیں تھکا سات بڑے بڑے سمندر بنائے میں نہیں تھکا تو کیا دو روٹیاں پہنچانے میں تجھے تھک جاؤں گا کہ دو روٹیاں میں تجھے نہیں پہنچا سکتا اس لیے یہ ذہن میں رکھیں یہ ایک اصلاحی سبق ہے کہ جہاں چوک ہو جائے گنا ہو گیا فوراً یعنی دیر نہ کرو اس کو دیر مت کرو پتا نہیں موت کا فرشتہ کب آ کے کھڑا ہو جائے فوراً کہہ دو اے اللہ مجھے معاف کر دے اے اللہ مجھے معاف کر دے اور اور استغفار کے لیے <clears throat> آسان سیگا یہی ہے کیا آدمی کہے اللہ عمرلی ولیمنہ ول ممنات ول مسلمینا ول مسلمات اتنا پڑھ لے تو اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور ساتھ میں اس کو مسلمانوں کے برابر نیکیاں بھی مل جائیں گی یعنی ٹو ان ون ہے اپنے گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور ساتھ میں مسلمانوں کے برابر نیکیاں بھی مل رہی ہیں یہ ایک اصلاحی سبق ہے اس لیے ذہن میں رکھنا با... کتابوں میں لکھا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ میں نے کل کی نماز بھی تجھ پر فرض نہیں کی یہ پوائنٹ سمجھنا کہ ظہر کی نماز پڑھی اب اثر کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے اثر کا وقت آئے گا ہم اس حال میں ہوں گے کہ نماز پڑھیں اب اللہ کا حکم متوجہ ہوگا بعض مرتبہ وقت داخل ہوتا ہے آدمی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا بالکل موت کے کنارے پر ہے بہت بے ہوش پڑا ہوا ہے تو وہ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے وقت داخل کروں گا نماز کا اور تو اس حال میں ہوگا کہ نماز پڑھے اب میرا حکم متوجہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسی کو کہتے ہیں قرآن شریف کے اندر واہ مراہ کب صلاب علیہ رات میں نے عربوں میں حدیث بیان کی مختصر کہ گھر والوں کو جب بھی کھانے کی تکلیف ہوتی ماؤں ماؤں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھنے کا کہتے بے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو اس لیے نمازوں کا بھی اہتمام کرو کوئی چوک ہو جائے تو فوراً جو ہے معافی مانگ لو اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے پڑھ لو میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دیکھو دو درخت میرے جنت میں لگ گئے ایک سبحان اللہ بحمدی پڑھنے کا دوسرا سبحان اللہ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم اس کا پڑھنے کا لگ گیا اور اللہ خوش بھی ہو گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر دو درخت نہیں لگے بھائی تو ایک درخت تو پکا لگی گیا اور اللہ میرے ساتھ ہو گیا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین